مسجد قباء میں دو رکعت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرماتے حج عمرہ اور جہاد سے واپس لوٹنے کی دعا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے تین بار اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الحمد ولاحمد علا کل شیئن قدیر آئیبون تائیبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ حاجی سے دعا کرا لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مسافہ کرو اور اس سے کہہ کر اپنے لیے استغفار کراؤ اس سے پہلے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے کیونکہ وہ بخشا بخشایا لوٹ کر آیا ہے